حضرت ہرماس بن حبیب رحمہ اللہ اپنے والد حضرت حبیب بن صالبا سے اور وہ ہرماس کے دادا حضرت صالبہ تمیمی امبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں اپنے ایک مقروض کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھ سے فرمایا یہ جہاں جائے اس کے ساتھ رہو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اے بنی تمیم کے بھائی تمہارے قیدی کا کیا بنا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھائیس